حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرے میں خطبہ ارشاد فرمایا جس میں کہا اپنے روزوں کی زکوٰۃ ادا کرو لوگ تعجب سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو آپ نے فرمایا یہاں جو لوگ مدینہ منورہ سے آئے ہوئے ہیں وہ اپنے بصری بھائیوں کی طرف اٹھ کر جائیں اور انہیں تعلیم دیں کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقت الفطر ہر چھوٹے بڑے آزاد غلام اور مذکر و مونس پر گندم کا نصف سا اور کھجور یا جو کا ایک سا مقرر فرمایا ہے حضرت حسن بصری نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال کی وسط عطا فرمائی ہے تو تم بھی وسط اختیار کرو یعنی گندم ہو یا کوئی اور غلہ سب میں سے پورا سا ہی دو سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو سترہ